اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اور اسلامی خواتین اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دنیا کے جھمیلوں سے بلکہ دنیا کے عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دے کر اپنی دین کی نسبت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز اسلامی خواتین بہت بڑی غلط فہمی آج کی خواتین میں اور آج کی مسلم بہنوں کے اندر یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے مخاطب اور ان کے ذمہ دار تو مرد ہیں ہماری ذمہ داری مردوں کی خدمت ہے اولاد کی تربیت ہے پرورش ہے گھر کی دیکھ بھال ہے کپڑوں کا دھونا ہے گھر کی صاف صفائی ہے مہمانوں کا اکرام ہے احترام ہے شادی بیاہ میں جانا آنا ہے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ مردوں میں خطاب فرماتے ہیں ہم خواتین میں آپ خطاب فرمائیں آپ کی یہ سوچ نے کہ شریعت کے مکلف مرد ہیں ہم نہیں ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں چلے گا روزہ رکھیں نہ رکھیں چلے گا اللہ کے دین کا کام کریں یا نہ کریں چلے گا اصل کام تو گھر کی دیکھ بھال ہے صاف صفائی ہے شوہر کی خدمت ہے شاید اسی کے پیش نظر سرور آقائد دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کی طرف سے تقاضا آیا کہ دین کی بات ان میں رکھی جائے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے خواتین میں نے دیکھا مردوں کے مقابلے میں بہت کثیر تعداد میں یعنی ہر سو میں تیس مرد جہنم میں جاتا ہے تو ستر عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں حضرات صحابیات تھیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں تھیں بہت پریشان ہو گئی فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں خواتین اتنی کثرت سے کیوں جا رہی ہیں کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا ہن تکفرن العشیر وہ اپنے خامن کی نافرمانی کرتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی نافرمانی کرتی ہیں یہ دونوں خطرناک گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مردوں کے مقابلے میں کثرت سے جہنم کے اندر ڈالے گا میری مائیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے آج ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کے عذاب سے نجات دے کر قرآن سمجھنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بات ہمیں سمجھا دے اللہ آج ہمیں آج کی گھڑی کوئی انقلابی گھڑی بنا دے اب تک ہماری زندگی جہنمی ہو رہی تھی آج کے بعد ہماری زندگی جنتی ہو جائے اب تک ہماری زندگی دنیاوی ہو رہی تھی اللہ کرے آج کے بعد ہماری زندگی اخروی ہو جائے اب تک ہم دنیا کے پجاری تھے دنیا کرے خدا کرے کہ اس کے بعد ہم آخرت کے طلبگار بن جائیں اب تک ہم نے دنیا کے حسن کو دیکھا دنیا کے جمال کو دیکھا دنیا کے جلوے کو دیکھا دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا دنیا کے مال و متا کی طرف ہماری نگاہ رہی خدا کرے دعا کریں آج کے بعد ہماری نگاہ جنت کے محلوں کی طرف جائیں جنت کے زر زیور کی طرف جائیں جنت کے حور و غلمان کی طرف جائیں اور جنت کے بہتی نہروں کی طرف جائیں میری مائیں اور بہنیں ہمارے خیالات کو آج بہت بدلنے کی ضرورت ہے ہم دنیا کے پجاری ہو چکے ہیں ہم دنیا کے طلبدار ہو چکے ہیں ہم دنیا کے عاشق ہو چکے ہیں اور سوائے دنیا کے ہمیں کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی سوائے مال کے دولت کے کپڑوں کے لتے کے فیشن کے اور اپنے چہرے کے بنانے کی فکر کے اپنے جسم کے بنانے کی فکر کے اور کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی صبح سے شام تک ہمارے تذکرے کے لباس میں کون سا لباس ماڈرن آیا ہے فیشن ایبل آیا ہے بالوں کو کس طریقے سے سیاہ رکھا جائے کس طریقے سے حسین کیا جائے چہروں سے کس طریقے سے کیل اور محاسوں کو دور کیا جائے بڑھاپے سے کیسے بچا جائے ساری زندگی اس فنا ہونے والی دنیا کے لیے اس فنا ہونے والے جسم کے لیے ہماری سوچ ختم ہو رہی ہے صبح میں ستر مرتبہ آئینے کے سامنے دوپہر میں ستر مرتبہ آئینے کے سامنے شام میں ستر مرتبہ آئینے کے سامنے خواتین کی زندگیاں گزر رہی ہیں آگے سے کیسے لگتی ہیں پیچھے سے کیسے لگتی ہیں کیل محاسے اور سیاہ داغ دھبے کیسے دور کیے جائیں کیا میری مائیں اور بہنیں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے جنازوں کو نکلتے نہیں دیکھا کیا آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے حسن کو زوال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا حسن کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا کیا آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے جوانوں کو بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کیا آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ سڑک پر سے گزری ہوں گی اور قبرستان کو دیکھا ہوگا اس قبرستان سے کبھی سوال کرتے کہ تم میں کتنی حسینائیں دفن ہیں کتنی نوجوانیں دوشیزائیں دفن ہیں اور کتنی وہ لڑکیاں دفن ہیں جو کالج کے زمانے کے اندر انتقال کر گئی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوئی انتقال کر گئی ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تھا کہ ملک الموت نے ان کو اپنے پنجے میں لے لیا کہاں گیا ان کا حسن کہاں گئے ان کے چرچے کہاں گیا ان کا عاشق کہاں گئے ان کے ارد گرد کے بھورے آج ان کے آنکھوں کے پتلی کا پانی نہیں ہے آج ان کی کمر کی ہڈیاں ان کے جسم سے جدا ہو چکی ہیں آج دمک نے ان کے جسم کو کھا لیا ہے آج ان کی باہیں ان کی کونچلیوں سے الگ ہو چکی ہیں آج وہ چہرہ ہے کہ جسے چہر جس چہرے کو دیکھ کر اس کا عاشق چیخ مارے جس چہرے کو دیکھ کر اس کا باپ کی آہ نکل جائے جس چہرے کو دیکھ کر جننے والی ماں چیخ اٹھے اور چلا اٹھے میری مائیں اور بہنیں یہ حسن پانی ہے یہ خوبصورتی فانی ہے اصل حسن قبر کا حسن ہے اصل زینت آخرت کی زینت ہے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان ٹی وی والوں نے ان ڈرامے والوں نے ان فلم والوں نے ہمیں دنیا کے حسن کی طرف لگا دیا دنیا کی خوبصورتی کی طرف لگا دیا آخرت اور دین تو چلا گیا اس کے چرچے بھی آج ہماری زبانوں پر نہیں ہیں میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کتنی مرتبہ آپ نے دین کا ذکر کیا کتنی مرتبہ وضو کا تذکرہ کیا نماز کا تذکرہ کیا عذاب قبر کا تذکرہ کیا جنت کا تذکرہ کیا جہنم کا تذکرہ کیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر کتنی مرتبہ آپ نے دنیا کے تذکرے کیے صبح کے ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر دوپہر کے کھانے کے بعد شام کے کھانے کی فکر اب کے کپڑے کے بعد اگلے کپڑے کی فکر اب کی عید کے بعد اگلی عید کی فکر وہ کون سی دنیا کی ظالم رسم ہے جو ہم میں باقی نہیں ہے برتھ ڈے ہم مناتے ہیں شادی کی سالگرہ ہم مناتے ہیں اور عیسائی یہودی وہ طریق ہے جسے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان امت کی بیٹیوں کے اندر کیا آج وہ طریقے رائج نہیں ہیں ولینس ڈے یوم عاشق خان کہہ کر اپنے عاشق کو پھول پیش کرنا یہ سب حرام زادوں کے کام ہیں میری مائیں اور بہنیں دین کی خدمت کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا مجاہدوں کو جنم دینے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا حافظوں کو آپ کی کوک سے جنم دینے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا کے حسن کے پیچھے پڑے رہیں دنیا کے مال کے پیچھے پڑے رہیں دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے رہیں آپ کا کام آخرت نواز اولاد کو پیدا کرنا ہے آپ کا کام امام بخاری کو پیدا کرنا ہے آپ کا کام امام تلمیزی کو پیدا کرنا ہے میری مائیں اور بہنیں آپ ہی نے تو محدثین کو جنم دیا تھا آپ ہی نے تو اولیاء کو جنم دیا تھا آپ ہی نے تو اختاب کو جنم دیا تھا آپ ہی نے تو شہدا کو جنم دیا تھا آپ ہی نے تو انبیاء کو جنم دیا تھا آپ کی کوک سے پیغمبر پیدا ہوئے آپ کی کوک سے صدیق پیدا ہوئے آپ کی کوک سے فاروق پیدا ہوئے آپ کی کوک سے پیران پیر پیدا ہوئے آپ کی کوک سے خواجہ میری پیدا ہوئے آپ کی کوک سے حکاس پیدا ہوئے آپ کی کوک سے اولیاء پیدا ہوئے میری مائیں اور بہنیں آپ بنتی ہیں تو آپ سے سلحا جنم لیتی ہیں لیتے ہیں آپ بنتی ہیں عطیہ جنم لیتے ہیں آپ بنتی ہیں حکاس جنم لیتے ہیں آپ بنتی ہیں محدثین امام بخاری جیسے جنم لیتے ہیں میری ماں اگر تو بگڑ جاتی ہے ڈاکوؤں کو جنم دینے لگتی ہے چوروں کو جنم دینے لگتی ہے داڑی منڈوں کو جنم دینے لگتی ہے دنیا کے کتوں کو جنم دینے لگتی ہے دنیا کے پجاریوں کو جنم دینے لگتی ہے میری ماں ایک مرد کا بگاڑ اپنا بگاڑ ہے تیرا بگاڑ معاشرے کا بگاڑ ہے قبیلے کا بگاڑ ہے سماج کا بگاڑ ہے سوسائٹی کا بگاڑ ہے تیرے ایک کے صحیح ہونے سے اللہ نے قوم سے عذاب کو اٹھا لیا اور تیرے بگڑنے سے اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا برباد کر دیا حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی بیوی تھی اللہ نے قوم لوت کو تباہ کر دیا اللہ نے قوم لوت کو برباد کر دیا بستی کو الٹ دیا آسمان تک لے جا کر میری ماں اور تو نو علیہ سلاط وسلام کی بیوی بنی اور تج سے جو ہے ان کا بچہ جنم لیا نافارمان ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم نوح کو طوفان کے نظر کر دیا پانی کی نظر کر دیا زمین و آسمان سے پانی آ کر اس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا برباد کر دیا حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کی بیوی حضرت سارا جب تو بنی حضرت حاجرہ بنی حضرت ابراہیم کی قوم پر عذاب نہیں آیا اس لیے کہ تو مومنہ ہو چکی تھی تو نبی پر ایمان لے آ چکی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بننے کا تجھے شرف ملا اور تو ایمان کو قبول کیا اللہ نے امت محمدیہ سے عذاب کو اٹھا لیا اللہ نے زلزلوں کو اٹھا لیا اللہ نے طوفان کو اٹھا لیا اللہ نے بستی کے الٹنے کی شکلوں کو اٹھا لیا تو ایمان لے کر آئی اللہ نے قوموں سے عذاب کو اٹھا لیا اور تو تباہ ہوئی بربادی کے راستے پر گئی اللہ نے قوم لوت کو برباد کر دیا اللہ نے قوم نوح کو برباد کر دیا میری ماں جب تو بنتی ہے تو قوم بنتی ہے اور جب تو بگڑتی ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر ساری قوم کو تباہ کرتی ہے برباد کرتی ہے تیرے کاندھوں پر صرف تیرے شوہر کا بوجھ نہیں ہے تیری اولاد کا بوجھ نہیں ہے تیرے کاندھوں پر امت کا بوجھ ہے تیرے کاندھوں پر قوم کا بوجھ ہے تیرے کاندھوں پر ملت کا بوجھ ہے میری ماں صبح اٹھ کر جب تہجد کوٹتی ہے اور فجر کی نماز پڑھتی ہے سارے گھر کے اندر رحمتیں گھیر لیتی ہیں سارے گھر کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں شوہر تھوڑا بھی کمائے گھر کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں اور تو حالت جنابت میں صبح کے دس بجے تک گیارہ بجے تک سوئی ہوئی رہتی ہے وہ تیرا شوہر لکھ پتی ہو کروڑ پتی ہو اللہ کی رحمتیں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی برکتیں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں تو سجدے میں جاتی ہے تیرا معصوم بچہ تیری اداؤں کو دیکھ کر جب سجدے میں جاتا ہے میری ماں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ معصوم بچہ جو سجدہ نہیں جانتا نماز نہیں جانتا روزہ نہیں جانتا تیرے سجدے کی حالت کو دیکھ کر سجدے میں جلا جاتا ہے خدا کی رحمت کے کرشمے خدا کی رحمت کے چشمے اس گھر کے اندر پھوٹ جاتے ہیں اور سارا گھر خدا کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے میری ماں اللہ کے قرآن کو لے کر رہل کھول کر تو بیٹھ جاتی ہے اور تو الحمد رب العالمین پڑھنے لگتی ہے اور خل اللہ عہد پڑھنے لگتی ہے تیرا معصوم منا بچہ جو قرآن نہیں جانتا جو اللہ کے کلام کو نہیں جانتا وہ بھی ایک کتاب لے کر تیری طرح ڈلنے لگتا ہے اللہ کی رحمتیں اس گھر میں آتی ہیں اللہ کی برکتیں اس گھر میں آتی ہیں میری ماں اگر تیرے سر سے دوپٹہ اٹھتا ہے حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگی حضرت دہیا کلوی ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امین علیہ السلام آپ ہی کی شکل کے اندر آیا کرتے تھے حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ شبہ ہوا کہ حضرت دہیا کلوی کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل کہہ کر آتے ہوں اور نبی کا دیدار کر کے چلے جاتے ہوں جبرائیل کے حوالے سے آتے ہوں اور نبی سے مسافہ کر کے چلے جاتے ہوں اما قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کی مرتبہ جبرائیل آئے تو مجھے اطلاع دینا تو آپ نے اطلاع دی کہ جبرائیل اللہ کی وحی کو لے کر آنے والے ہیں حضرت القبرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے کنارے میں چلی گئی اس کے بعد پوچھا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبرائیل آئے ہیں فرمایا آ تو رہے ہیں لیکن میری دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہے ہیں قدم رکھنا چاہتے ہیں قدم کو واپس پیچھا کر لیتے ہیں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور قدم کو واپس پیچھا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل دوبارہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا تو آپ نے اطلاع کی پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب کی مرتبہ کیا کیفیت ہے کہا اپنے آپ نے سلام کیا اور سیدھے میرے حجرے میں داخل ہو گئے اللہ کی وہی کو اللہ کے پیغام کو لے کر آئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا میرے سرتاج کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں راز کیا ہے فرمایا نہیں مجھے معلوم نہیں نہیں مجھے شک تھا کہ حضرت دہیا کلوی جو جناب حضرت جبریل علیہ السلام کی شکل اپنا وہ اپنایا کرتے تھے کہیں جبریل کا نام لے کر نہ آتے ہو آزمانے کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ جب جبرائیل آئے تو میں نے سر کے بالوں کو کھلا رکھ دیا تو پتا چلا کہ اگر فرشتہ ہوگا تو جس گھر کے اندر عورت کے سر کے بال کھلے ہوں گے فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا میری ماں تیرے جسم پر عیسائیوں کا لباس آ گیا تیرے پردے کو آج عیسائی کتوں نے اچک لیا انگریزوں نے اچک لیا آج تیرے لباس کی کیفیت کیا ہے آج تیرے برقعے کی کیفیت کیا ہے آج تیرے جسم پر لگنے والے جو ہے کپڑے کی کیفیت کیا ہے صرف حضرت خط القبرا رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے کپڑا ہٹا جبریل امین داخل نہیں ہوئے اور پھر دوبارہ آپ نے اپنے سر پر دوپٹہ رکھا تو جبریل امین داخل ہو گئے خطیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال دکھنے سے اگر اگر جبرائیل نہیں داخل ہو رہے ہیں تیرے آج کچے کپڑے فاہشاہوں کے کپڑے فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کے کپڑے زانیات کے کپڑے پہننے سے میری ماں کیا تیرے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی کیا رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے پھر رونا روئے تو کہ میرا مرد کماتا ہے میرا بیٹا کماتا ہے میرا بھائی کماتا ہے مجھے ڈالر آتے ہیں میرے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں بیماریوں نے پناہ لے لیا ہے اور گھر کے اندر بیماریوں نے ٹھکانہ لے لیا ہے کیوں نہیں لیں گے اس لیے کہ خدا کی رحمت کو تو نے دھکے مار کر باہر نکال دیا اللہ کی رحمت کو اللہ کی برکت کو تو نے دھکے مار کر باہر نکال دیا جب تو بے پردہ ہوتی ہے خدا کی رحمت گھر سے نکل جاتی ہے جب تو بے پردہ ہوتی ہے خدا کی برکتیں نکل جاتی ہیں کھانا پکتا ہے لذتیں ختم ہو جاتی ہیں کمائی ہوتی ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں میری ماں لکھ کر رکھ لے کہ اگر تو نے خدا کی رحمت کو گھر سے دھک کے دے کر نکال دیا دنیا میں کوئی ایسا مجاور پیدا نہیں ہوا کوئی ایسا عامل پیدا نہیں ہوا کوئی ایسا لیمبو نہیں ہے کوئی ایسا منتر نہیں ہے کوئی ایسا پلیتا نہیں ہے جو اس برکت کو دوبارہ داخل کر سکے تو نے برکت کو دھک کے دے کر نکال دیا عاملوں کے چکر لگاتی ہے مجاوروں کے چکر لگاتی ہے اور جادوگروں کے پنڈتوں کے چکر لگاتی ہے کہ میرے گھر کے اندر برکتیں آ جائیں اللہ کی رحمت کو دھکے دے کر نکال دیا نماز کو چھوڑ کر بے پردہ ہو کر اور پھر عامل اس برکت کو لائے گا اللہ سے تو مقابلہ کرنا چاہتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تو ٹکر لینا چاہتی ہے میری ماں ترون ٹکر لیا ہار گیا قارون ٹکر لیا شکست کھا گیا حامان اور نمرود نے ٹکر لی وہ ناکام ہو گیا ابو جہل ابو لہب نے ٹکر لی وہ ناکام ہو گیا میری ماں تو سم سے نازک ہو کر تو کامیاب ہو سکتی ہے نہیں اللہ نے تیرا بہت اونچا مقام کیا ہے اللہ نے تیرا بہت اونچا درجہ دیا ہے تجھ میں وہ کمالات ہیں وہ خاصیات ہیں وہ کیفیات ہیں کہ کسی اور کے اندر نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تاریخ میں آتا ہے کہ کئی مرد ایمان اسلام قبول کر کر مرتد ہوئے میری ماں تیری تاریخ ہے کہ جب تو نے ایک مرتبہ ایمان کے دامن کو تھام لیا ایک مرتبہ جب تو نے اسلام کے دامن کو تھام لیا ایک عورت جو ہے نبی کے زمانے میں مرتد نہیں ہوئی کئی مرد کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کر کر مرتد ہو گئے تھے زکات کی وجہ سے جہاد کی وجہ سے ایمان اور اسلام سے انہوں نے پلڑا جھاڑ لیا تھا تاریخ کے اندر آتا ہے ایک عورت ایسی نہیں ملتی جس عورت نے ایمان اور اسلام کو قبول کر کر پھر اس نے جو ہے ایمان اور اسلام سے پلڑا جھاڑا ہو اور مرتد ہو گئی ہو میری ماں تجھ میں ایمان اور اسلام کی طلب وہ تھی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دن کے دو حصے کر چکے تھے آدھا حصہ اپنے دن کا کاروبار کے اندر لگاتے تھے اور آدھا حصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگایا کرتے تھے اور جب گھر کو لوٹتے تو جو کچھ ہوتا اور جو کچھ نبی سے سیکھتے وہ اپنی بیوی کو بتلایا کرتے تھے تاریخ کے اندر آتا ہے میری ماں ایک مرتبہ ایک بیوی کا خاوین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زندگی کے آدھے حصے کو لگا کر جب گھر لوٹا تو چہرے پر تکان کے آثار تھے بیوی نے پوچھا جہاں پنا میرے آخا میرے سرتاج آپ پریشان حال ہیں کیا ماجرا ہے شوہر کہنے لگا آج مجھے بھوک نے بے تاب کر دیا ہے آج مجھے بھوک نے کر دیا ہے فوراً دسترخوان بچھاؤ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں میں بات بھی کرنا نہیں چاہتا میری ماں تو وہ تھی تیرا مقام وہ تھا تیرا درجہ وہ تھا اور دین کی تڑپ کے لیے تیرا مقام یہ تھا کہ تو نے اپنے قامن سے کہا کہ کھانا الحمدللہ گھر میں تیار ہے کھانا فوراً ہو جائے گا کوئی بات نہیں لیکن میرے آخا میرے سرتاج آپ نے نبی سے جو باتیں سنی ہیں پہلے وہ باتیں مجھے سمجھا دیجئے پہلے نبی کی روایت کو مجھ تک پہنچا دیجئے نبی کے کردار کو نبی کے سیرت کا منظر جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا مجھ تک پہنچا دیجئے کیا پتا کہ دسترخوان پہلے رکھے گا یا یہ کہ موت پہلے آئے گی تجھ میں ایمان تھا تجھ میں تخوا تھا تو موت سے پہلے نبی کے باتوں کو سیکھنا چاہتی تھی موت سے پہلے نبی کی تعلیم کو سیکھنا چاہتی تھی آج ٹی وی سے تیری محبت ہو گئی آج ڈراموں سے تیری محبت ہو گئی آج سنیما سے تیری محبت ہو گئی دن رات ڈراموں کے تذکرے دن رات ٹی وی کے تذکرے دن رات سنیما کے تذکرے میری ماں تم موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کا دیدار کرنا چاہتی تھی نبی کی باتوں کو سننا چاہتی تھی آخر کار شوہر مجبور ہوئے اور انہوں نے دن کے آدھے حصے میں نبی کی سیرت کو جو دیکھا نبی کے کردار کو دیکھا نبی کے جوہر کو جو دیکھا اس کو بیان کیا اور بعد میں کھانا لگا میری ماں یہ تیری ہی تربیت تھی کہ ایک مرتبہ دو بچے اپنے گھر کے سامنے مسافہ کر رہے تھے موانخا کر رہے تھے گلے مل رہے تھے ایک صحابی مدینہ طیبہ کے جب اس گلی سے گزرے اور دیکھا کہ دو بچے مسافہ کر رہے ہیں معانخہ کر رہے ہیں گلے مل رہے ہیں پوچھا کیا بات ہے یہ دو بچے کہنے لگے ہمارے گھر نبی کے مہمان آئے ہیں کہا کہ ماشاء اللہ آپ کے گھر نبی کے مہمان آئے ہیں میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں نبی کا مہمان عزیز ہوتا ہے نبی کا مہمان مکرم ہوتا ہے نبی کا مہمان محترم ہوتا ہے ہم بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہا کہ نہیں تم بھی اپنے گھر کے اندر نبی کے مہمان کو بلا سکتے ہو کہا کیسے کہا ہمارے گھر نبی کا مہمان ایسے آیا ہے کہ ہمارے گھر میں چولہا جلے ہوئے تین دن اور تین راتیں گزر گئی میری ماں نے بتایا ہے کہ جس گھر میں چولہا جلے تین دن اور تین رات گزر جاتی ہیں فخر و فاقہ نبی کا مہمان ہوتا ہے میری ماں اولاد کو ایسے تربیت کرتی تھی کہ نبی کے گھر کی زندگی بتایا کرتی تھی فخر فاقے کو بتایا کرتی تھی پیون لگے کپڑوں کو پہننے کی عادت تو ڈالا کرتی تھی آخرت کی فکریں تو دلایا کرتی تھی اللہ کے ڈر کو تو دل کے اندر بٹھایا کرتی تھی بچے ننے منہ کہ جب گھر میں و پاخا آیا عید کا سما آ گیا عید کا ماحول بن گیا اور وہ دونوں آپس میں مسافہ کرنے لگے معن خا کرنے لگے کہ آج نبی کا مہمان ہمارے گھر آ گیا تو اپنے گھر کا جیسے ماحول بنائے گی ابو جہل کا ماحول بنائے گی ابو جہل کا ماحول بن جائے گا صدیق و فاروق کا ماحول بنائے گی صدیق اور فاروق کا ماحول بن جائے گا میری ماں تو جیسے اپنے معاشرے کو لے جائے گی اپنے سماج کو لے جائے گی اپنی سوسائٹی کو لے جائے گی اس طریقے سے وہ سماج چلے گا وہ معاشرہ چلے گا بہت بڑی ذمہ داری آج تیرے اوپر ہے میری ماں کہ آج زمین و آسمان سے فتنے فرون دجال آرون حامان شداد سب آ کر آج ہمیں ستا رہے ہیں آج ہمیں تکلیف دے رہے ہیں میری ماں دس بستہ ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں ایک سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہمیں تو دے دے حضرت ٹیپو سلطان کو ہمیں دے دے ایک مرتبہ قاسم نانوتوی کو دے دے میری ماں یہ امت بانچ ہو چکی ہے اس امت میں آج جگہ جگہ اسلام دشمن نظر آتے ہیں مسلمان دشمن نظر آتے ہیں میری ماں گلی گلی کے اندر ابو جہل نظر آتا ہے معاذ اور معاوض نظر نہیں آتے میری ماں فرعون نظر آتے ہیں کوئی موسا نظر نہیں آتا میری ماں کارون نظر آتے ہیں کوئی ہارون نظر نہیں آتا میری ماں نمرود گلی گلی پیدا ہو رہے ہیں آج ہمارے دین کو اچک لینا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو اچک لینا چاہتے ہیں ہمارے عقیدے پر ہمارے ایمان پر ہمارے اسلام پر ہمارے مدارس پر ہمارے مساجد پر ہمارے مساجد کے میناروں پر میری ماں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں ہم تیرے سامنے دامن پھیلاتے ہیں ہم بھیک مانگتے ہیں میری ماں ایک امام بخاری کو پیدا کر دے ایک سلطان سلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے میری ماں ایک قاسم دانتوی کو پیدا کر دے ہم تیرے سامنے دستے سوال باندھتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھیک نہیں مانگتے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم جھکے نہیں آج تیرے سامنے عاجز ہو چکے ہیں آج تیرے سامنے ہم کمزور ہو چکے ہیں ہمیں ٹیپو دے دے ہمیں سلطان صلاح الدین دے دے ہمیں کافر ستا رہا ہے ہمیں مشرق ستا رہا ہے ہمیں یہودی ستا رہا ہے ہمیں امریکہ ستا رہا ہے ہمیں ہندوستان ستا رہا ہے میری ماں میری ماں تیری دعا میں وہ تاثیر ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بدوی عورت آئی اور اس نے اپنے بچے کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تربیت کرنے کے لیے پرورش کرنے کے لیے پھر بات تیری دعا بے تاثیر کھا بات کر تو چلی گئی تو عیسائیوں کے گود میں چلی گئی تو انگریزوں کی گود میں چلی گئی میری ماں میری ماں آج تجھے خدیجہ کی مزار آواز دے رہی ہے اما عائشہ کی مزار آواز دے رہی ہے فاطمہ کی مزار آواز دے رہی ہے آج نبی کا کلیجہ تڑپ رہا ہے میری ماں میری ماں تو سدھر جا تو سدھر جا میری ماں ورنہ یہ یہودی ہمیں کھا جائے گا یہ عیسائی ہمیں کھا جائے گا یہ امریکہ ہمیں تباہ کر دے گا برباد کر دے گا میری ماں میری ماں تو سجدے میں جا کر امت کی دعائیں کر دے تو سجدے میں جا کر مجاہدوں کو جنم دے دے تو سجدے میں جا کر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دے دے میری ماں اللہ نے تجھ میں وہ طاقت رکھی ہے اللہ نے تجھ میں وہ قوت رکھی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے اس عورت کو دیکھا اگر یہ عورت اوروں میں پیدا ہوتی اور خاندان میں پیدا ہوتی اور قبیلے میں پیدا ہوتی تو اس قوم کے لوگ کیا ہو رہا میں اس قوم کے لوگ اور اس قبیلے کے لوگ جو ہے اس کی پوجا کرتے اس کی پرورش کرتے اور اسے دیو دیوی اور دیوتا مانتے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گاؤں کی بدوی عورت آئی اور اپنے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کسی صحابی کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اس کی پرورش کرو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک وبائی بیماری آئی اس بچے کا انتقال ہو گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس ماں کو اطلاع دے دو اس ماں کو خبر دے دو کہ بچے کا آخری دیدار کر لے اور بچے کو اپنے ہاتھوں سے کفن دے دے بچے کی رخصتی آخری مرتبہ کر لے ماں دوڑتی ہوئی آئی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں تیری نسبت حضرت عائشہ سے ہے تیری نسبت حضرت سمیہ سے ہے تیری نسبت حضرت فاطمہ سے ہے فلم میں کام کرنے والی رنڈی تیرے کپڑوں کو اچک لیا ہے تجھے کلب تک پہنچا دیا ہے تجھے شراب خانے تک پہنچا دیا ہے تیرے شوہر کے دل سے اس نے محبت کو نکال دیا ہے گلی کے کتوں کے اندر تیرے عشق کو ڈال دیا ہے تیری محبت کو ڈال دیا ہے میری ماں گلی کے اندر کچرا اٹھانے والا تجھ سے محبت کرتا ہے تیرا خامین کہ اگر اللہ کے بعد کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا وہ تیرے خامین کے لیے سجدہ جائز ہوتا تیرا خامین تجھ سے روٹا ہوا ہے تیری اولاد تجھ سے ٹوٹی ہوئی ہے تیرے گھرانے والے تجھ سے ناراض ہیں محبت چمار کرتا ہے محبت گلی کا کتا کرتا ہے محبت بھنگی کرتا ہے میری ماں ان عیسائیوں نے ان انگریزوں نے تجھے کہیں کا نہیں رکھا ہے تجھے تباہ کر دیا ہے تجھے برباد کر دیا ہے میری ماں ایک مرتبہ معائشہ کے طریقے پر آ جا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر آ جا ایک مرتبہ حضرت سمیہ حضرت زینب کے طریقے پر آ جا ایک مرتبہ حضرت زنیرا کے طریقے پر آ جا پھر دیکھ لے لکھ کر رکھ لے مجھ سے وعدہ لے لے میری ماں کہ تیری زندگی موت سے پہلے جنت کا نمونہ بن جائے گی تیرا گھرانہ جنت کا نمونہ بن جائے گا میری ماں تجھے موت کے بعد جنت کے انتظار کی ضرورت نہیں تو دیکھے گی موت سے پہلے جنت کے مزے دیکھے گی موت سے پہلے جنت کا محل دیکھے گی موت سے پہلے جنت کی نہروں کو دیکھے گی میری ماں آ جا آ جا حضرت فاطمہ کے طور طریقوں پر آ جا اللہ نے تجھ میں وہ طاقت دی اللہ نے تجھ میں وہ قوت دی میں جب بزرگوں کے مزاروں کے پاس جاتا ہوں تیری بھیڑ کو دیکھتا ہوں میں جب عاملوں کے پاس جاتا ہوں تیری بھیڑ کو دیکھتا ہوں میں جب پلیتا کرنے والوں کے پاس جاتا ہوں تیری بھیڑ کو دیکھتا ہوں مجاوروں کے پاس تیرا امبار ہے پلیتا کرنے والوں کے پاس تعویز کرنے والوں کے پاس تیری بھیڑ لگی ہوئی ہے کہیں تو تالا لگا رہی ہے کہیں تو ڈوری باندھ رہی ہے کہیں تو منت کر رہی ہے کہیں تو سماجت کر رہی ہے میری ماں کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی کس کی بات کو تو نے مان لیا سنیما کی بات کو مان کر تو تباہ ہو گئی فلم کی بات کو مان کر ڈرامے کی بات کو مان کر تو تباہ ہو گئی میری ماں مدینے کی بات کو مان لے مکے کی بات کو مان لے گمد خزرا کی بات کو مان لے قرآن کی بات کو مان لے حدیث کی بات کو مان لے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسی ایک عورت تھی اگر یہ عورت اور خاندان قبیلے میں اور قوم میں پیدا ہوتی وہ قوم کے لوگ اسے دیوی بنا کر دیوتا بنا کر پوجا کرتے وہ عورت دوڑتی ہی بھی آئی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ عورت اپنے بچے کے اوپر چادر لگائی ہوئی تھی پیروں کے پاس کھڑ گئی اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے فرمانے کہنے لگی اے اللہ اس جیسے سو بچوں کو میں پیدا کروں گی اس جیسے سو بچوں کو تو موت دے دے تو مجھے موت دے دے میرے جسم کے ٹکڑے کر کر درندوں کو کھلا لے میری ماں تیری توحید کے ڈنگ کے بچتے تھے تیری دعاؤں کی قبولیت کا عالم کے اندر اثر تھا تو کہاں چلی گئی میری ماں کس نے تیرے پردے کو چھین لیا کس نے تیری اسمت کو چھین لیا کس نے تیری آبرو کو چھین لیا میری ماں تیری ہاتھ کے اٹھانے سے قوم کے فیصلے ہوتے تھے تیرے ہاتھ کے اٹھانے سے ملت کے فیصلے ہوتے تھے عزت کے ڈنکے بچتے تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں آنکھوں سے اس بڑھیا عورت کو دیکھنے لگا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی اے رب کائنات میرے جسم کے ٹکڑے کر کر میرے جسم کے ٹکڑوں کو درندوں کو دے دے کتوں کے حوالے کر دے مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دے تو مالک مختار ہے تو نے پیدا کیا تو مارنے کا اختیار رکھتا ہے اے رب کائنات اس بچے کی موت سے قوم کے لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی قوم کے لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں قبیلے کے لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ جب تیرے بیٹے نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کو چھوڑ دیا اور محمد کی بات کو ماننے لگے تو آج اسے وبائی بیماری نے گھیر لیا اے رب میں اسلام کی بے حرمتی کو دیکھ نہیں سکتی اے رب مسلمانوں کا سر نیچا ہو رہا ہے میں دیکھ نہیں سکتی مولا سو بچوں کو پیدا کر کے تو لے لے میں برداشت کر لوں گی آج اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے مولا آج مسلمانوں کی حرمت کا مسئلہ ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس عورت کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے میں نے دیکھا کہ مردہ بچے کے جسم کے اندر حرکت آنے لگی اور کفن کو پھاڑ کر وہ امی جان امی جان کہنے لگا میری ماں تو نے مردہ جسم کے اندر جان ڈال دیا تو نے نابیناؤں کو بینائی دے دی آج تو کہاں چلی گئی میری ماں آج شراب کی بوتل میں تیری تصویر آ گئی آج بیت الخلا کو صاف کرنے والے برش کے اندر تیری تصویر آ گئی یہ رنڈیاں یہ حرام زادیاں تیری دنیا بھی برباد کر دیں گی تیری آخرت بھی برباد کر دیں گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پرمایا المرامن احبا کہ دنیا میں جو عورتیں جو مرد جس سے محبت کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا میری ماں اگر فلم میں کام کرنے والوں کو تو نے نمونہ بنایا فلم میں کام کرنے والوں کی تو نے نقالی کی یاد رکھ لے قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا ان کے منہ پر ان کی شرمدا ہوگی اور ان سے گندا پانی نکلے گا اور یہ عورتیں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جہنم کے اندر داخل کر دیں گی میری ماں حضرت عائشہ سے محبت کرے گی قیامت کے دن اما عائشہ تجھے جنت میں پہنچائیں گی حضرت فاطمہ سے محبت کریں گی حضرت فاطمہ تجھے جنت میں پہنچائیں گی میری ماں سدھر جا سدھر جا دیکھ ابھی تیری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے کل تو سکرات کی حالت کے اندر کل تو موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کرنا چاہے گی اللہ تیرے توبہ کو قبول نہیں کرے گا پھر بھی حضرت ملک الموت کو دیکھ کر حضرت اسرائیل کو دیکھ کر توبہ کرنا چاہا اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا میرے اللہ نے فرمایا آل آن وقت اسی قبل وکنتا من المفسدین اب تو توبہ کرتا ہے اس سے پہلے تو نافرمان تھا میری ماں تجھ پہ آج جو ہزاروں بیماریاں آ رہی ہیں کبھی اسکن کی بیماری کبھی آنکھ کی بیماری کبھی اندر کی بیماری کبھی باہر کی بیماری لکھ کر رکھ لے میری ماں آج تیرا بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے تو ایک کالا ٹپکا اس کے جو ہے ماتھے پر لگاتی نہیں لگاتی اور کالی ڈوری ہاتھ پر باندھتی نہیں باندھتی یہ کہہ کر کہ اسے نظر ہو جائے گی میری ماں جیسے بچوں کو نظر ہوتی ہے کیا تجھے نظر نہیں ہوتی کیا تیرا حسن بیکار ہے کیا تیرا جمال بیکار ہے کیا تیری خوبصورتی بیکار ہے میری ماں تجھے انسان کی نظر ہوتی ہے تجھے زانیوں کی نظر ہوتی ہے تجھے جنات کی نظر ہوتی ہے تجھے شیطان کی نظر ہوتی ہے جب تو بے پردہ جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا ازا خرجل مرا تمبئی تہا اس شرفاح شیتان عورت جب اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے شیطان اس کی پاخانی کی جگہ پر بیٹھ کر اسے زانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اے زانیوں میری کمر کی طرف دیکھو میری شرمگاہ کی طرف دیکھو میرے سینے کی طرف دیکھو میری ماں جب دنیا کے زانی تجھ پر زنا کے تیر برساتے ہیں تیرا جسم جھلی ہو جاتا ہے اور ہزاروں بیماریاں آتی ہیں ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے لیکن دنیا کے لوگ جو زنا کے تیر برسا رہے ہیں اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے میرے ماں تو پردے میں آ جا تو گھر کی چار دیواری میں آ جا تو آ جا ازواج متحرات کی زندگیوں کے اندر آ جا میری ماں پھر دیکھنا اس دنیا کے اندر انقلاب آئے گا پھر یہ ماحول نہیں آئے گا کہ مسلمانوں کے مکان کو کسی نے جلایا ہے پھر یہ ماحول نہیں آئے گا کہ مسلمان عورت کے آبرو کو کسی نے لوٹا ہے میری ماں آج تیری آبرو لٹ رہی ہے آج تیری آبرو نیلام ہو رہی ہے اس لیے کہ اما عائشہ کے طریقے کو تو نے چھوڑ دیا ہے اما خطیجہ کے طریقے کو تو نے چھوڑ دیا ہے میری ماں تجھ میں تقوی تھا تجھ میں تہارت تھی تجھ میں پرہزگاری تھی روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی دستے کو اللہ کے راستے میں کام کرنے والی جماعت کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ایک امیر کو مقرر کر کر راستے میں ایک صاحب کا گھر آ رہا تھا وہ صاحب نے امیر صاحب سے اجازت لی کہ آپ اجازت دیں چونکہ راستے میں گھر آ رہا ہے میں ایک مرتبہ میں اپنی بیوی سے بات کر لوں گا اور اس سے بھی اجازت دے لوں گا امیر صاحب نے کہا جب راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور مخالف راستہ جانے کی ضرورت نہیں ہے چلو ہم اجازت دیتے ہیں کھڑے کھڑے دو تین منٹ تم اپنے بیگم صاحبہ سے بات کر کے آنا میری ماں تیری سوچ کیا تھی تیری فکریں کیا تھی تیری آخرت کی طلب کیا تھی میری ماں افسوس ہوتا ہے آج تیرے بال کٹ گئے آج تیرا چہرہ بدل گیا میرے آقا نے فرمایا بال کاٹنے والی عورت پر اور بال کٹانے والی عورت پر خدا کی لانت ہے میری ماں تو اپنے چہرے کے بنانے کے فکر میں ہے کل بھی ہم نے بیان میں کہا تھا تیرے چہرے کا حسن نماز میں آئے گا تیرے چہرے کا حسن تحجد میں آئے گا تیرے چہرے کا حسن تلاوت میں آئے گا میری ماں تلاوت کو لازم پکڑ لے تحجد کو لازم پکڑ لے اور دنیا بھر کی کاسمیٹک اور دنیا بھر کے بیوٹی پارلر تیرے سامنے بیکار ہیں ایک سجدے کے سامنے میری ماں ایک سجدہ اللہ کو راضی کرنے والا کر دے خدا تجھے جنت کی حسن دے دے گا جنت کی خوبصورتی دے دے گا تیرے خاندان کے تیرے قبیلے کے تیری کالج کے لڑکیاں سہلیاں پوچھیں گی یہ حسن کہاں سے آ گیا تو جواب دے گی کہ تحجد میں مجھے حسن مل گیا تو جواب دے گی اللہ کے حضور سجدے میں حسن مل گیا بہرحال وہ صحابی گئے اور اپنی بیگم سے بات کی السلام علیکم بیگم صاحب نے کہا وعلیکم السلام کیسے آنا ہوا کہنے لگے کہ ہم جہاد کے راستے میں جا رہے تھے اللہ کے راستے میں جا رہے تھے راستہ یہی تھا میں نے امیر صاحب سے اجازت لی امیر صاحب نے کہا جب راستے میں گھر پڑ رہا ہے دو تین بات کر کے جلدی سے آ جانا وہ عورت رونے لگی وہ بیگم رونے لگی گڑ گڑانے لگی میری ماں اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جائے گا اس لیے نہیں کہ اب وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے وہ رونے لگی اور دھاڑے مار کر چیخ مار کر کہنے لگی میرے خامن تیرے دین کی سمجھ کو کیا ہو گیا تیرے دین کے فہم کو کیا ہو گیا یہ پریشان ہو گیا میں نے کہا شوہر نے کہا کہ میں تو جہاد جانے سے رک نہیں گیا ہمیشہ کے لیے تیرے پاس نہیں آیا ہمیشہ کے لیے بیوی بچوں کے پاس نہیں آیا جاتے جاتے دو تین منٹ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا تھا تج سے لینا چاہتا تھا میری ماں تیری دین کی سمجھ کا عروج کیا تھا تیری دین کی سمجھ کی میراج کیا تھی دیکھ لے اندازہ لگا لے دھاڑے مار کر وہ عورت رونے لگی کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے میرے پاس آ کر کہنے لگے کیسے فرمایا جب اللہ کے نبی نے تمہیں رخصت کیا اور تم شہید ہو جاتے تو اللہ کے نبی رخصت کر کر تم شہید ہو جاتے تم اللہ کے نبی کی رخصتی اور شہادت کے درمیان مجھے کیوں درمیان میں لائے کل قیامت کے دن یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا اب تم قیامت کے دن یوں کہو گے میرے بیگم نے مجھے بھیجا نبی کا بھیجنا اچھا لگتا ہے تمہیں یا تمہاری بیوی کا بھیجنا اچھا لگتا ہے کتنی سمجھتی کی کتنا تخوہ تھا کتنی پرہزداری تھی میری ماں یہ تیرا تخوہ کہاں چلا گیا یہ تیری پرہزداری کہاں چلی گئی میری ماں نمازوں کا اہتمام کر لے پردے کا اہتمام کر لے قامن کو غلام بنانے کے بجائے اپنی اس جوہر کے ذریعے سے کامن کو دین پر لا تیرے کامن کے داڑھی نہیں محبت کا پیالہ پلا کر اسے داڑھی رکھنے پر مجبور کر دے محبت کا پیالہ پلا کر اسے حرام سے چھٹکارا دلا دے رزق حلال کی طرف اسے لگا دے محبت کا پیالہ تیرا وہ پیالہ ہے دنیا کا ہر جادو اس کے سامنے بیکار ہے حضرت اکرما ابو جہل کے لڑکے تھے ابو جہل اسلام کا دشمن تھا مسلمانوں کا دشمن تھا میری ماں اور دشمن کے گھر میں پنا لینے والا دشمن کے گھر میں پرورش پانے والا اکرما کی تربیت کیسے ہوئی ہوگی میری ماں تیرے پاس محبت کا وہ پیالہ ہے تیرے پاس محبت کا وہ جوہر ہے اپنے گھر کو جہنم سے جنت بنا سکتی ہے اپنے خامین کو جہنمی سے جنتی بنا سکتی ہے اپنی اولاد کو جہنمی سے تو جنتی بنا سکتی ہے اور راہ راست پر اس گھر کو لا سکتی ہے میری ماں تجھ میں اختیار ہے ٹی وی کو ختم کرنے کا تجھ میں اختیار ہے گانے بجانے کو ختم کرنے کا تو گھر کی ملکہ ہے تو گھر کی رانی ہے گھر کی بےتاج بادشاہ ہے تو جو چاہے کر سکتی ہے تو جنت کا نمونہ بنا تو جہنم کا نمونہ بنا میری ماں جب تو سدھرتی ہے پورا گھر سدھر جاتا ہے اور جب تو بگڑتی ہے سارا گھر بگڑ جاتا ہے اور اس طریقے سے حلال پر لانا چاہے حلال پر لائے حضرت فتح مکہ کے بعد حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کے بیٹے تھے کہا کہ نہیں میں آقا کا سامنا نہیں کر سکتی میں آقا آقا کا سے جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت اکرما کہنے لگے گئے سمندر کے پاس کشتی والے کو بلایا اور ایڈوانس دے دیا کہ مجھے یہی یہاں سے کہیں دور لے جاؤ آخا مجھے چھوڑ دیکھیں گے ابو جہل کا بیٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے جان سے پنا لیتے ہوئے جان کو بچاتے ہوئے وہ کہیں اور دور جانا چاہتے تھے حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو اس وقت حضرت اکرما کافر تھے آخا کے دربار میں آئی اور اپنے دوپٹے کو آخا کے خدموں کے نیچے ڈال دیا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی امت کی بیٹی آج آپ کی روحانی بیٹی آپ کی روحانی بہن ایک بھیک مانگتی ہے آپ نے کسی کو اپنے دربار سے بیکار نہیں بھیجا آپ نے کسی کو خالی دامن نہیں بھیجا آپ اس بیٹی کے دامن کو بھر دیجئے آج اس سوالی کے دامن کو بھر دیجئے آقا نے پوچھا بیٹی بتا آج تو بے مراد نہیں جائے گی اور خالی دامن نہیں جائے گی خالی ہاتھ نہیں جائے گی کہا کہ آقا وعدہ کہا کہ ہاں وعدہ ہے فرمایا کہ میں اپنے شوہر اکرما کی بھیک مانگتی ہوں اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیں اللہ کے لیے معاف کر دیں آخا نے فرمایا ہاں آج میں نے اکرما کو معافی دے دی روایت میں آتا ہے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تیزی سے دوڑتے ہوئے اکرما کا ایک قدم کشتی میں تھا ایک قدم ساحل پر تھا ایک سیکنڈ کی دیری ہوتی ایک منٹ کی دیری ہوتی حضرت اکرما چلے گئے ہوتے فرمانے لگے اے میرے اکرما میرے خامن میرے سرتاج میرے محبوب سے میں امن لے کر آئی ہوں میں پیغام امن لے کر آئی ہوں چلو میرے محبوب معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد اکرما کو لے کر آخا کے قدموں میں پیش کر دیا حضرت اکرما مسلمان ہو گئے حضرت اکرما مومن ہو گئے میری ماں اکرما ابو جہل کا بیٹا جو کٹر دشمن تھا ایمان لانے کا تو ذریعہ بن گئی ایمان لانے کا تو سبب بن گئی ایک خاندانی مومن خاندانی مسلمان خامین کو نمازی نہیں بنا سکتی خاندانی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکتی میری بات توبہ کر لے توبہ کر لے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اللہ کی رحمتیں تیرے گھر کے اندر آئیں گی مال کچھ فائدہ نہیں دیتا دولت کچھ فائدہ نہیں دیتی میری ماں تیری زینت مال سے نہیں ہے تیری زینت حسن سے نہیں ہے تیری زینت جمال سے نہیں ہے میری ماں تیرے انتقال کے بعد تیری انگلی میں پھنسی ہوئی انگوٹھی کو نکال لیا جائے گا تیرے زیور کو نکال لیا جائے گا تیرے کپڑوں کو اتار دیا جائے گا میری ماں اگر تو زہر میں مرتی ہے صبح میں کھایا ہوا ناشتہ غسالن عورت موتا کو غسل دینے والی عورت تیرے پیٹ کو دبا دبا کر منہ کے راستے سے پاخانے کے راستے سے تیری غذا کو باہر نکال دے گی یہ کہہ کر کہ دنیا کا نیوالا قبر میں نہیں جا سکتا دنیا کا زیور قبر میں نہیں جا سکتا دنیا کا لباس قبر میں نہیں جا سکتا میری ماں آج تو دولت کی پجاری ہے آج تو زیور کی پجاری ہے آج تو حسن کی پجاری ہے یہ انگوٹھی جو انگلی کے اندر پھنس گئی ہے نکالنے کی کوشش کی جائے گی اگر نہیں نکلے گی تو کہانی کتابوں میں لکھا ہے انگلی کو کاٹ کر انگوٹھی کو نکال دیا جائے گا لیکن اس انگوٹھی کو تیری قبر میں نہیں لایا جائے گا میری ماں یہ دولت کچھ کام نہیں آنے کی یہ مال کچھ کام نہیں آنے کا اللہ کے کلام کی تلاوت اللہ کے ذکر اور نبی پر درود خوین کی اطاعت اولاد کی تربیت وقت پر نماز پڑھنا ذکر و اذکار کرنا یہی چیز دنیا کی کامیابی ہے اسی چیز میں آخرت کی کامیابی ہے میری ماں توبہ کر لے میری ماں لوٹ جا لوٹ جا بہت دور تو چلی گئی امریکہ کے کتوں نے تجھے اچک لیا ہے برطانیہ کے شرابیوں نے فلم میں کام کرنے والے زانیوں نے تجھے گمراہ کر دیا ہے تو بہولی بھالی عورت ہے تجھے آج سمجھ نہیں آ رہا ہے کل تیری آنکھیں بند ہوں گی ملک الموت نظر آئے گا کفن میں لپیٹا جائے گا جنازے میں داخل کیا جائے گا میری ماں سمجھ میں تب آئے گا اور اس وقت کی سمجھ تجھے کام نہیں دے گی آج سمجھ لے میری ماں آج توبہ کر لے آج توبہ کر لے کہ جان چلی جائے گی میں بے پردہ نہیں ہوں گی حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نا خاتون تھی ان کا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میدان جنگ میں آئی اس طریقے سے آئی ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے پیروں میں ساکس پہنے ہوئے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے آ کر پوچھنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے ایک صحابی نے کہا بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر عورتیں بغیر چپل کے گھروں سے نکل جاتی ہیں شوہر کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر بے قابو ہو کر گھر سے باہر نکل جاتی ہیں یہ تمہیں موقع ملا پیروں میں ساخ ڈالا ہاتھوں میں گلوز پہنا چہرے پر نقاب ڈالا میری ماں تیرا جواب یہ تھا ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرا بیٹا ہی گیا ہے میری حیا نہیں گئی ہے میری شرم نہیں گئی ہے تو بیٹے کی شہادت کو دیکھ کر بیٹے کی موت کو دیکھ کر تیری شرم کے دامن کو تو پکڑی رہی تیرے حیا کے دامن کو پکڑی رہی ایک صحابی کا انتقال ہو گیا دارے مار مار کر وہ صحابی کی عورت رونے لگی اور صحابیات اور خواتین آ کر اس کو تسلی دینے لگی فرمانے لگی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شوہر اور خامین کے انتقال کے بعد ایسے نوحا کرنا اور ایسے ماتم کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی میری ماں تیرے دل میں آخرت کا کتنا خوف تھا اللہ کی کتنی محبت تھی اور دین سے کتنا تعلق تھا وہ عورت کہنے لگی میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا خامین مجھ سے جدا ہو گیا سب کو اس دنیا میں مرنا ہے ایک دن مجھے بھی مرنا ہے میری اولاد کو بھی مرنا ہے میری ماں کو مرنا ہے میرے باپ کو مرنا ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میرا خامن اپنے گھر کے بسترے میں مر گیا کاش اللہ کے راستے میں مر گیا ہوتا میدان جہاد میں مر گیا ہوتا قیامت کے دن میں فخر کرتی کہ میں بھی کسی شہید کی بیوی ہوں میں بھی کسی شہید کی زوجہ ہوں میری ماں تیری دین کی یہ سمجھتی لوٹ جا میری ماں عزت دین میں ہے عزت فاطمہ کے گھرانے میں ہے عزت زینب اور رقیہ کے گھرانے میں ہیں ٹی وی کی لانت کو بند کر دے اس نے تجھے تباہ کر دیا ہے اس نے تجھے برباد کر دیا ہے یہ یہودی کتا تجھے گور گور کر دیکھتا ہے تجھے نظریں لگاتا ہے میری ماں کائنات میں تیرے حسن کی جو ہے مثال نہیں ہے کائنات میں تیرے جمال کی مثال نہیں ہے فلم میں کام کرنے والے زانی تجھے دیکھ دیکھ کر تجھے بدنام کر رہے ہیں تجھے بد کردار کر رہے ہیں تجھے زنا کے تیر برسا کر تیرے جسم کو لہو لہان کر رہے ہیں اس ٹی وی کو ہٹا دے گانے بجانے کو ہٹا دے صبح شام چلتے پھرتے اللہ اللہ کرنی شروع ہو جا تحجد کو پڑھ لے اشراق کو پڑھ لے چاش کو پڑھ لے سالن بنا رہی ہے کھانا بنا رہی ہے زبان چل رہی ہے حزبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ حق لا الہ الا اللہ پھر دیکھنا میری ماں کہ اس چاول میں کیا لذت پیدا ہو جائے گی اس سالن میں کیا لذت پیدا ہو جائے گی میری ماں گھر کو جھاڑو دے رہی ہے زبان میں تذکرے ہیں اللہ کے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کٹا ہوا خامین گھر میں داخل ہوگا وہ گھر جھونپڑا وہ گھر کرائے کا لیکن خامین کہے گا کہ جنت کا محل نظر آ رہا ہے میری ماں تیری زبان پر اللہ کے تذکروں سے نبی پر درود کے تذکروں سے تیرا گھر جنت کا ماحول ہو جاتا ہے توبہ کر لے توبہ کر لے میرا اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے یہ ماڈرن زندگی یہ فیشن کی زندگی نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے میرے مولا ہماری بہنیں ہماری مائیں امت کی بیٹیاں رنڈیوں کے بہکامے میں آ گئی تھی اے اللہ آج وہ توبہ کرتی ہیں آج فاطمہ کے دامن کو پکڑیں گی آج زینب اور رقیہ کے دامن کو پکڑیں گی اے میرے اللہ رابیہ بصریہ بن کر وہ دکھائیں گی مولا آج ان کی جان جا سکتی ہے نماز نہیں جا سکتی مولا اے اللہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حیا کی چادر نہیں اٹھ سکتی مولا رب کائنات چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے ہماری ماں اور بہنوں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال کر دے ان کی کوک کو مجاہدوں سے بھر دے ان کی کوک کو محدثوں سے بھر دے ان کی کوک کو تو مفسروں سے بھر دے ان کی کوک سے آج وہ پیدا کر جو اسلام دشمنوں کا خاتمہ کر دے مسلمان دشمنوں کا خاتمہ کر دے اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے نجات کا ذریعہ بنا دے آمین واقدان